السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1342 اپنی بیوی کا نام پیار والا بھی رکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار والے نام سے پکارتے تھے نام تھا عائشہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے تھے اویش کبھی فرماتے تھے عفیفہ کبھی فرماتے تھے صدیقہ کبھی فرماتے تھے حمیرہ تو یہ نام نہیں تھے لیکن یہ پیار والا نام تھا تو یہ بھی ایک قسم کا فعل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کبھی کبھی حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک پکڑ کر پیار سے ناک پکڑ کر غصے میں ناک پکڑ کے نہیں ناک پکڑ کے فرماتے اویش یہ دعا پڑھو اویش یہ دعا پڑھو بیوی روٹ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روٹ جاتی تو اب یہ حدیث سن لیجیے ابن عساکر میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ لیتے اور فرماتے اے اویش یہ چار دعائیں مانگو نمبر ایک اللہ پڑھیے میرے ساتھ اللہ رب نبی محمد نمبر دو اغفر ذنبی نمبر تین وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِ نمبر چار وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِيْتَن ترجمہ ہی پڑھ لیجئے اے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار یہ نمبر ایک ہو گیا نمبر دو میرے گناہ بخش دیجئے نمبر تین اور میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے نمبر چار اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا لیجئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دعائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی جب کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جاتی کبھی روٹ جاتی اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے توبہ قبول فرما لے وہ اپنے بندوں کی تمام تر مسلحتوں سے خوب آگاہ ہے اپنے تمام کاموں میں اپنے شرعی احکام میں اپنے تمام حکموں میں حکمت والا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ عادل حاکم ہے ظلم سے پاک ہے ایک ذرہ کے برابر بھلائی برائی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دے دیتا ہے یہ ساری تفصیل میں نے ابن کثیر جلد تین تھری تھری سکس پر یہ موجود ہے یہ دعا بھی یاد کر لیجئے کبھی کبھی بیگم روٹ جائے نا تو غصے میں ناک زیادہ تیز مت پکڑیو جس سے خون نکل آوے نا محبت سے ناک پکڑیو محبت سے اور یہ دعا پڑھ لیجیو یہ دعا خالی حضرت عائشہ کے لیے نہیں ہے پوری امت کے لیے ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے اللہم آئینی اعلی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک یہ دعا بہت زبردست ہے صرف فرض کے بعد پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ ہر وقت بھی آدمی مانگ سکتا ہے اے اللہ تیرے ذکر پر تیرے شکر پر اور حسن تلاوت پر عبادت پر تو میری مدد کر اللہ مدد کرے گا تو ہم تلاوت کر سکتے ہیں اللہ مدد کرے گا تو ہی ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں اللہ مدد کرے گا تو ہی نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ اس لیے اللہ سے مدد بھی مانگو اللہ تعالی ہماری یہ دعاؤں کو اور ان اسباق کو اللہ تعالی قبول فرمائے آنے اور کبھی تو کبھی بیوی بہت رٹ جاوے کوئی گھبرانے کی بات نہیں آپ بیوی بن جائیے بیوی کو شوہر بنا دیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا جو ہے گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے یہ سنت پر عمل ہو جائے گا لیکن لڑائی کرنا طلاق تک پہنچنا شہزادی بتانا یعنی شہزادیت بتانا شوہر پانا بتانا شوہر پانا نہیں بتایا جاتا ہاں کہ میں شوہر ہوں میرے مان ایسا نہیں بتایا جاتا وہ تو ہے ہی اللہ کا حکم سے آپ شوہر ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا سا پلس مائنس کر کے محبت کے ساتھ اپنی گاڑی چلائیے آج کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین